ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا مضل له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق د ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فارعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان کن تم تالمون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور معزد حاضرین یہ سورت الجمہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور آج کا خطبہ اسی جمعے کے متعلق ہوگا اللہ تعالی ہم سب سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو جمعے کا دن سیدھ کیا ہے اس کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یہودیوں کو اختیار دیا کہ ہفتے میں ایک بڑا دن ہے بڑی عظمت والا بڑی فضیلت والا دن ہے اس سے بادن کوئی نہیں ہے سال میں اس دن کو تم لوگ ڈھونڈو اور اپنے لیے عید کا دن مقرر کرو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یہودا فرماتے اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی نہیں کی یہودیوں نے اپنے تئیں اپنے لیے سب یعنی کل والا دن سنیچر کا دن انہوں نے منتخب کیا یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کر کے سنیچر کو فارغ ہوا ہے اس لیے سنیچر کا دن سب سے بڑا مقدس ہے وہ لیٹ اپنا عید کا دن مقرر کر لیے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب بنی اسرائیل عیسائیوں کا دور آیا تو اللہ رب العالمین عیسائیوں کو حکم دیا اور انہیں اختیار دیا کہ ہفتے میں ایک دن بڑا مقدس ہے عظمت والا ہے سید الایام ہے اعظم الایام افضل الایام ہے آپ لوگ اس دن کو اپنے لیے ڈھونڈے تلاشے منتخب کریں عیسائیوں نے یہودیوں کے مقابل اتوار کا دن جو سنیچر کے بعد آتا اس کو منتخب کیا اس کو اس لیے منتخب کیا کہ یہودوں نے عیسائیوں نے سوچا کہ اللہ ربی نے زمین اور آسمان بنانے کائنات کی بنانے کی ابتدا جو کیا تھا وہ یوم اتوار والے دن سے اسی لیے سب سے مقدس دن ان کے ہاں اتوار کا ہو گیا یہ دونوں قومیں اللہ تعالیٰ فرماتے بھٹ گئی لیکن جب اس امت کا دور آیا امت مسلمہ کا امت محمدیہ کا تو اللہ فرماتے فہد اللہ مختلف جس مسئلے میں لوگ بھٹک چکے تھے اللہ ایمان والوں کی رہنمائی کر دیا نبی علیہ السلام صاحب مکت المکرمہ میں تھے ابھی آپ کو جو آپ جمعہ نہیں پڑے تھے لیکن مدینے کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے رہنمائی کی اور انہوں نے جمعے کا دن اپنے ہدواری عید کا دن مقرر کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہد اللہ الدین اللہ تعالیٰ مومنوں کی بڑی رہنمائی کی اس جمعے کے متعلق جس کے اندر یہود و نصارہ بھٹک چکی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا کر ہے اسی لیے نبی رشاط فرماتے ہیں یہود و نصارہ ہمارے تابع ہو گئے اللہ اکبر آج ہم نے عید کا دن منا لیا آج ہمارے جمعے کا دن ہے ہفتہ واری عید ہماری ہے ہمارے بعد ہی یہود نارا کو عید منانے کا موقع ملا کل یہودی منائیں گے اور پرسوں گی آپ نے ساتھ ہم کو ان یہود و شارہ کو ہم سے آگے چلنے کی موقع کا موقع اللہ نے نہیں دے رکھا ہے بشرطے کہ ہم مسلمان بن جاتے تو یہود و شارا کے نصیب میں کسی کی قیادت اور رہنمائی ہے ہی نہیں ہے یہ ہم مسلمان بن جائیں تو قیادت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں رکھا ہے اسی لیے آپ نے ساتھ روایا آگے نہن الآخرون ہم لوگ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہم سے پہلے بہت ساری امتیں بہت ساری میں جا چکی ہیں نہن الآخرون فی دنیا اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے لیکن اولون فی الآخرہ یہ آپ کے اوپر اس عمر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ کے سامنے یہود و نصارہ کی کوئی حیثیت ہی کوئی ویلو ہی نہیں ان کی آپ اپنے مقام کو سوچیں آپ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ دنیا یہود و نصارہ آپ کے پیچھے چلیں ہم اپنے آپ کو ایسا گرا دیے کہ ہم جس سے جو تھرڈ کلاس کے تھے ہم ان کے پیچھے چلنے لگے آپ ارشاد آتے ہیں نہن فی دنیا دنیا کے میں آنے کے حساب اعتبار سے تو ہم لوگ آخری ہیں لیکن اولون آخرہ قیامت کے دن آخر آخرت میں قیامت کے دن ہم لوگ ان سے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا ہمیں حدیث یاد آئی نبی علیہ السلام شا فرماتے ہیں جنت کا دروازہ جنت کا فیصلہ ہو چکے گا اور سارے جنت جنت میں جب جانا چاہیں گے اور جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے تو جنت کا داروگا کہ ہر گد نہیں آپ امت موسا ہیں آپ امت عیسا ہیں آپ امت روح اور امت ابراہیم ہیں بات اصل یہ ہے آپ کے پاس جنت میں جانے کا کٹ مل چکا ہے نام اعمال مل چکا ہے لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک محمد سسم کے آخری نبی کے امتی جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک آپ لوگ میں سے کسی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہ اس امت کا مقام ہے انبیاء کو جنت میں داخل ہونے کی باری آئے گی تو صاحب جنت کا دارو گا تمام انبیاء کو حکم دے گا انتظار کریں جب تک آخری نبی جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک کسی نبی کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ ذرا سوچیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت رہی الحیط اسلام سارے امتی جنت کے سامنے کھڑے ہوں نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں لیکن ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں اس لیے آپ ساتھ فرمایا دنیا کے آنے میں تو ہم لوگ آخر میں ہیں لیکن جنت میں جانے میں سب سے آگے ہوں گے اور جب تک ہمارے ہماری عمر حساب کتاب نہ ہو جائے تب تک کسی اور امت کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا یہ جو میں نے کہا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا فر ہے اس جمعے کا مقام و مرتبہ سمجھو اور اس ہفتے میں ایک دن آپ کو ملتا ہے آپ اس کی ذرا قدر کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے بڑے فضائل ہیں نمبر ایک بہت سارے فضائل میں سے چند فضائل ہم بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں پہلی فضیلت نبی سامنے ساتھ رواتے ہیں الجمعہ تو الجمعہ سے الجموں اور الجم رہتے الما بین اس جمعے کی برکت یہ ہے کہ ایک مسلمان آج جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اگلے جمعے کے آنے کے پہلے پہلے جتنے گناہ ہفتے بھر ڈوبے رہتے ہیں جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سار گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں ذرا سوچیں لیکن ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جمعہ پڑھ لیں اور بیچ میں سات دن کی پچمکتا نماز ہم غائب کر دیں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے یہ سارا اجر و ثواب ہے جو پچمکتا نماز کی روزانہ پابندی کرے اور ہر چیز کی نماز پڑھ لے الجما تو کفارت الما گئی ایک جمعہ لیتا ہے ہمارا امتی اگلے جمعے تک دونوں جمعے کے درمیان میں اتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی مفرت اور بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس فضیلت کا مستحق بنائے اور اخلاق کے ساتھ جمعے میں آنے کی عادل ہونے کی توفیق دے نمبر دو نبی علیہ السلات اسلام ارشاد فرماتے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ تے اے میرے امت کے ہو سب سے افضل دن تمہارے لیے یہ جمعہ کا دن ہے اس لیے فات سے روح علیہ فات سے روح علیہ من سلاد فی ہے فن او کم اکارا رہے شام اے لوگو یہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اس لیے جمعے کے دن خوب کثرت سے ہمارے اوپر درود پڑھا کرو اور تمہارا درود پڑھنا ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے نمبر تیس نبی علیہ السلام سام فرماتے ہیں ہمارے بھائیوں کو حدیث سن کر کے اور اگلے ہی جمعے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ تیسری فضیلت نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں من غص تلا و تکر واوا و تکر و مشا ورکم و دنا منل امام ولو یہ پانچ چیزیں ہیں جمعے کے دن جو انسان میرا امتی ان پانچ چیزوں پر عمل کر لے وہ کیا ہے من غسل وقت جو انسان غسل کرتا ہے تو خوب اچھی طرح سے غسل کرتا ہے ایسا نہیں چلایا بھر کے نکل گیا نہیں صابن استعمال کرتا ہے صفائی کا ستھرائی کا احترام کرتا ہے یہاں تک کہ نبی ساتھ کے اندر من غسل غسل جناب جیسے انسان جنابت کا غسل بے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے ایسے ہی جمعے کا غسل خوب اہتمام کے ساتھ رہتا ہے من فسلا وقت نمبر دو وبک کا وب تکر سویا نہیں پڑا رہتا صبح اڑاتا ہے وبک کرا وب تکر اور رام مسجد میں اول وقت آنے کی کوشش کرتا ہے ایسا نہیں کہ امام صاحب آدھے گھنٹے خطبہ دیں گے اتنے میں تو ہم کبھی بھی پہنچ جائیں گے نہیں من رس سرا وقت اصل جس نے غسل کیا خوب اچھی طرح سے نمبر دو کرا وب تکر خوب اول وقت پہنچنے کی کوشش کیا نمبر تین و دنا مل امام وسطنا ایسا نہیں آیا کہ دیوار کے سامنے یا دھوپ لالچ میں پار کھڑا ہو بیٹھ گیا نہیں یہ فضیلت اس انسان کو نہیں نصیب ہے تیسرا عمل یہ ہے وطن من المام وسطما حتن امکان کوشش کر کے وہ امام کے قریب پہنچا اور کان لگا کر کے توجہ سے خطبے کو سنا یہ تین چیزیں یاد رکھیں اول خوب اچھی طرح سے غسل کیا نمبر دو اول وقت مسجد میں آیا نمبر تین ٹیک لگا کر کے دیواروں سے نہیں بیٹھتا باہر نہیں بیٹھا ہے بلکہ وطنا من المام امام کے جتنا زیادہ غریب سکتا ہے وہ آیا اور یہاں بیٹھ کر کے نہ تو موبائل سے کھیلتا رہتا ہے کیوں اس زمانے میں سب سے بڑا کھیلنا انسان کا سب سے زیادہ کوئی چیز اگر آج ہم مسلمانوں کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے تو موبائل ہے ایسا نہیں کہ موبائل میں کھیل تماشا کر رہے ہیں نہیں ساری چیزوں کو ترقیا وسطما اور کان لگا کر کے غور سے جمعے کا خطبہ خطیب سے سے سنا نمبر چار وشا ولم پیدل چل کر کے آیا سواری کا استعمال نہیں کیا حد الامکان کوشش کرو حد الامکان اگر آپ اتنے قریب ہیں کہ جامع مسجد تک پیدل آ سکتے ہیں تو آپ پیدل آنے کی کوشش کریں ودنا مرل امام وسطم بیٹھ جاؤ ودنا من الامام وسطما مشا ولم یرکب چوتھی چیز ہے پیدل آنے کی کوشش کیا اور سواری استعمال نہ کیا صحابی صاحب گزر رہے ہیں جمعے کا دن ہے جمعے کے لیے پیدل چلا رہے ہیں دا سامنے سے ایک دوسرے صحابی آئے کہ اب شیر بہرے بڑا مبارک ہو کہا کیا ہوا خدا کا سبیل اللہ یہ سارے قدم جو چل رہے ہیں فی اللہ اللہ نام جہاد کا ثواب لے رہے ہیں کدھر چلے جا رہے ہو ہم جہاد میں نہیں جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہا کہ میرے ان کانوں نے شاہ نبی شام فرماتے ہوئے من غبرت قدما ہو فی سبیل اللہ جو انسان کسی اچھے کام کے لیے جہاد کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے کسی بھی نیک کام کے لیے راستہ چلا اور اس کے قدموں پر پیدل تھا اس کے قدموں پر دھول اور مٹی اگر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قدم جس پر فی سبھی دھول اور مٹی آ گئی ہو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا میرے بھائیو یہ بڑی فضیلت ہے اور مجبوری ہے دور ہے تو آپ سواری استعمال کریں اگر قریب ہے آپ پیدل آئے مسجد کے اندر آپ رشاد فرماتے ہیں میں پانچوں چیزیں سنو من سا وقت جس نے خوب اچھی طرح سے غسل کیا وہ بس کرا و تکر اور اول وقت جامع مسجد میں آیا وہ بشا والا میں ہر کب پید آیا سواری کا استعمال نہ کیا نمبر چار وطنا من الامام وسطنا اور امام کے قریب پہنچا امام کے قریب آتا ہے اول وقت آیا امام کے قریب پہنچ گیا اور کان لگا کر کے خطبہ سنا اور نمبر پانچ آخری چیز میرے بھائیوں لم ولم یلغو کیا مطلب ہے اس نے کوئی لغو کام نہ کیا لغو کیا ہے بیٹھے بیٹھے انسان اپنے بال سے کھیل رہا ہے بیٹھے بیٹھے چٹائی سے کھیل رہا ہے بیٹھے بیٹھے اپنے کپڑے سے کھیل رہا ہے گویا کس کھیل میں مشغول ہو گیا فضول چیز میں مشغول ہو گیا اور خدے سے اس کی توجہ ہٹ گئی آپ نے ساتھ سمایا جمعے کے دن ہمارا جو امتی جو مسلمان ان پانچ چیزوں کا احتام کر لے منہ تسل و بک کر و تکر و مشا ولم امام و نم ولم یلگو جس نے ان پانچ چیزوں کا اہتمام جمعے کے دن کیا اب اس کو کیا ملے گا یہ جمعے کی برکت ہے آپ نے ساتھ روایا کان لہو بے کل خوا عمل و تین کان کانخت امن و سدین اجر و سیامہ قیامہ آپ رشاط فرماتے ہیں جس رد مومن نے جمعے کے دن ان پانچوں چیزوں کا اہتمام کر لیا اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالی سال ہر کی عبادت کا ثواب دیتے ایک مرد مومن اگر ان پانچوں چیزوں کا اہتمام کیا و علم اجر و سیاح سیامیہ کیا اللہ تعالیٰ ایک قدم پر ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال کے کن نیکیوں کا جو سواب دیتا ہے نیکیاں کون ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے ساتھ روایا و سیامیہ و کیا نفلی روزے کا سال بھر کا ثواب تحجد گزاری کے سال بھر کا ثواب سواب جانتے ہیں یہ دو عبادتیں اتنی عظیم ترین ہیں صرف نفلی روزے کے متعلق ایک حدیث صاحب کو سناؤں آپ نے ساتھ رمایا جو مرد مومن ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے رکھ لیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک دن کا روزہ نفلی روزہ رکھتا ہے اس ایک نفلی روزے کا مقام اور ہوتا یہ ہے ایسا بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس ایک نفلی روزے کی برکت سے مومن کو جہنم سے اللہ اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ سورج کے اور غروب کے درمیان ہے سال بھر کا روزہ اور سال بھر کا تحج کی تحج کی نام کا جو سواب یہ سننے داؤد کی حدیث ہے جو بسند امام ابو داؤد رحم اللہ نے نقل کیا کہ آپ نے ساتھ رمایا ہاں، کہ جو انسان تلاوا کا تل

دنیا میں کون سا عمل ہے جو آپ کو اس سے بہتر نظر آئے کہ ایک ایک قدم پر جمعے کے دن یہ جمعے کا مقام ہے اور جمعے کے پہلے ہم سونے پر گزار دیتے ہیں اور جمعے کے بعد گھومنے میں گزار دیتے ہیں آج مسلمانوں کا جمعہ نہیں ہے جمعے کے پہلے سونے میں اور جمعے کے بعد جو ہے گھومنے ٹہلنے کی بت جگلی اور بیکار جگہوں جا کر کے زندگی گزارنے میں جمعہ اس کا سرف ہو جا رہا ہے کبھی آپ نے سوچا میں اللہ نے کتنی خیر و برکت رکھی ہے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور سال بھر کی راتوں میں تحجد کی نماز کا ثواب دیا کرتی ہے نبی علیہ السلام صاحب نے بڑی فضیلت بیان کی ہے پانچویں فضیلت اور بیان کر دے چوتھی فضیلت نبی علیہ السلاق اسلام نے ارشاد فرمایا یہ جمعے کا دن آپ کے لیے بڑا مقدس دن ہے اس کی قدر کرو یہ یہود سارا اور دنیا کی ساری قوموں کو اللہ نے اس جمعے کے مقدس دن سے محروم کیا اگر یہ جمعے کا مقدس دن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کر کے اس آخر کو نصیب فرمایا ہے اس کی قدر آپ کریں نبی رہے شامر شاست رماتے ہیں بڑی اہم چیز ہے آر رمایا اے لوگو سن لو پانچویں فضیلت اے لوگو سن لو نبی رہسرا شامر رمائے ہیں جو انسان جمعے کے دن من کرا سورت القافی من کرا من کرا سورت القافی جو انسان سورت القحف کو جمعے کے دن پڑھ لے میں میرے بھائی آدھے پارے کی سورت ہے ہفتے میں ایک دن پڑھنا ہے آپ نے شاپ میں جو انسان جمعے کے دن سورت القحب کی تلاوت کر لیتا ہے سورت القحب کی تلاوت کی برکت سے اللہ ما بین تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور ایمان عطا کر دیتے جو اس کا نور ایمانی نور اس کے دل میں اس کی رہنمائی پورے ہفتے کرتا رہے اور دوسری حدیث ہے آپ نے ساتھ سمایا جو ہمارا امتی جمعے کے دن سورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو دنیا میں جہاں بھی اس نے بیٹھ کر کے سورت القحل کی تلاوت کیا ہے بین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سورت القحل کی سے جو جمعے کے دن سورت الحد کی تلاوت کیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور اتنا بڑا نور عطا کریں گے کہ آخرت میں کہ اگر وہ نور اس کو دنیا میں دے دیا جائے تو جہاں بیٹھ کے پڑھا ہے ماں بہن جہاں بیٹھ کر کے پڑھا ہے وہاں اس کو پڑھا پکڑا دیا جائے تو کھانے کعبہ تک ساری دنیا اس نور سے جگمگا اللہ رب العالمین نے جمعے میں بڑی حرکت رکھی ہے اور اس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے نبی رہے ہیں اے لوگوں آپ ممبر پر موجود ہیں آر فرمایا اے لوگوں ان نفل جمر ان نفل جمع اللہ رب العالمین جمعے کے دن ایک ساتھ ایک گھڑی رکھی ہے وہ جو کل لے لو ہاں اور اپنے اگلی مبارک سے ایسے فرماتے وہ جو کل لے لو ہاں وہ بہت ہی تھوڑی ہے گھنٹے دو گھنٹے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اے امتیوں اے مسلمانوں اللہ نے تم جمعے کے دن ایک چھوٹی سے گھڑی ہے رکھی ہے بہت معمولی سا مختصر سا ٹائم ہے لیکن وہ ایسا ٹائم ہے لاس البد لا لاس اب سی اللہ اب ساتھ فرمایا اس چھٹی سے گھڑی میں مرد مومن جو بھی چاہے جائز چیز حلال چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے دیا کرتے اللہ اس مرد بھی کو محروم نہیں کرتے میرے بھائی اور با روایتوں سے پتا چلا وہ ساتھ جو ہے عصر کے بعد ہے اسی لیے جمعے کے عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بڑا مقدس ٹائم ہے اس کو کھیل کود لہو لائف اور ان چیزوں کے اندر نظر ضائع کر دو یہ پانچ بڑے اہم فضائل ہیں جو ہم نے بڑے اختصار ساتھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے من کل الحمد اللہ وقفہ وسلم اللہ اباد الدین اصطفہ اماد جیسے اس دن کی بڑی فضیلت ہے ایسے اس کی بھی خصوصیات ہیں جو اسی دن میں پائی جاتی ہے کسی اور دن میں نہیں پائی جاتی بہت ساری خصوصیات ہیں ہم آپ حضرات کے سامنے سے بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں نبی رہے صاحب نے اے لوگ ان افضل ایامکم اند اللہ آ گمہ اند اللہ سب سے افضل دن سب سے عظمت والا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جمعے کا دن ہے یہ سید الایام ہے افضل الایام ہے اعظم الایام ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے اس سے افضل کوئی دن نہیں اس سے بڑا کوئی دن نہیں آپ نے ساتھ نے یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر والے دنوں کا بھی کو بھی اللہ نے وہ نہیں دیا ہے جو جمعے کو دیا ہے ہاں، عید الاضحیٰ عید الفطر کو بھی امام نہیں ہے آر شاہ رمایا اسی لیے ہم سوچ پانچ عیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جمعے میں رکھی ہیں اے بڑی خصوصیات میں سے یہ پانچ خصوصیتیں نمبر ایک آپ نے ساتھ رمایا یہی وہ مقدس دن ہے جس میں اللہ نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا ہے گویا کہ انسانیت کی ابتدا جو بھی ہے وہ جمعے کے دن سے یہی جمعے کا مقدس دن تھا نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا وہ بھی ہے بیٹا آدم الارض اور اسی دن جمعہ ہی کا دن تھا دنیا بنانے کے لیے اللہ نے آدم کو زمین جنت سے زمین پر اتارا ہے اسے پتا چل گیا کہ دنیا کے کو انسانوں سے جو آباد کرنے کی ابتدا کیا ہے وہ بھی جمعے کا دن تھا انسانوں کے ابتدا ہے جمعے کے دن سے اور زمین پر انسانی آبادی کی ابتدا جو ہے وہ بھی جمعے کے دن سے اور ہمارے یہاں خنزیر خور کیا کہتے ہیں نہیں نہیں دنیا میں پہلے اللہ نے بندر کو بنایا تھا اور لمبی دم تھی پھر ترقی کرتے کرتے یہ بغیر بالا انسان بن گیا اسی لیے میرے خیال سے ان کو بندر ہی سب سے اچھا کھانے لگتا ہے خنزیر کھاتے ہیں میرے بھائی اس حدیث کو سمجھو کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں انسان ہی بنا کے اتارا تھا لنگور بنا کر کے نہیں اتارا تھا بندر بنا کر کے نہیں اتارا تھا ہندوؤں کا کیڑا ہے ان کا ہنمان ہے جو لنگور والا بندر ہوا کرتا ہے وہ ان کا عقیدہ ہے مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے کہ جنت میں بھی انسان انسان ہی تھا اور سبھی پر اتارا گیا جب بھی انسان انسان تھا یہ انسان کا بندر نہیں تھا آپ نے ساتھ نمایا نمبر تین اس دن کی جو بڑی خصوصیت ہے یہی مقدس دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو فا دے کر کے پھر اپنے پاس بلایا ہے نمبر چار چوتھی خصوصیت آپ نے ساتھ نمایا یہی جمعے کا مقدس دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے جس دن اللہ تعالیٰ جس دن میں اللہ نے چھوٹی سے ساتھ رکھی ہے اس ساتھ میں ان وقت میں انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیا کرتے ہیں پانچویں ساتھ پانچویں خصوصیت آپ نے ساتھ رمایا وہ بھی ہے تقوم اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے نیک لوگوں کو جنت دینے کے لیے نیک لوگوں کے نیکیوں کا ادر و ثواب دینے کے لیے اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے جو قیامت قائم کرے گا وہ بھی اصل جمعے ہی کا دن ہوگا اور بے ایمانوں کا خدا خدار اور گستاخ اور ظالم جو اللہ تعالیٰ کے باقی ہیں ان کو سزا دینے کے لیے بھی جو مقرر کیا ہے وہ جمعے ہی کے دن قیامت کا دن ہوگا قیامت اسی دن آئے گی یہ پانچ خصوصیات ہیں اس لیے ہم نے ساتھ آیا چونکہ قیامت کے قیامت جمعے کے دن آئے گی اس لیے سن لو وما ملکن مقرب ولا ولا اردن ولا جان ولا ریاحن ولا بہرن یاد رکھو یہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا اس لیے فرشتوں کو اپنی تمام مخلوقات کو بتا دیا کہ تم کو ہم نے دنیا میں آج کیا ہے لیکن قیامت سب کو مٹائیں گے اور قیامت ہم جمعے کے دن لائیں گے اس لیے جب جمعے کی صبح ہوتی ہے ملائے کتر مقرر ہو ولا سما اور یہ آسمان ولا اردن اور یہ تمہاری زمین ولا جبال یہ تمہارے بڑے بڑے پہاڑ ولا بہر اور یہ تمہارا موج مارتا ہوا سمندر اور دریا ولا ریاحن اور یہ طوفان اور ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ ساری مخلوقات جمعے کے دن صبح سے کاپتی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو آج ہی جمعہ جو ہے یہی جمعہ قیامت کا دن ہو لیکن سمندر بھی خوف زدہ ہے ملاکت المقربون بھی کاپ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی ڈر رہا ہے ہوائیں بھی پریشان حال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آج جمعہ ہے اور جمعہ ہی کے دن کی آمد آئے گی کہیں ایک جمعہ کی آمد والا نہ ہو ساری مخلوقات ڈر رہی ہے لیکن یہ مسلمان اور یہ انسان شراب بھی پیے گا تو جمعے کی رات کو زیادہ پیے گا پارکوں کو آباد کرے گا اور ڈانسوں میں جائے گا اور بس ہوٹلوں میں بات کرے گا تو جنے ہی کے دن اور کال یہ ہے نماز بھی چھوڑے گا جمعے کے دن فجر کی نماز چھوڑے گا تم ہم سے اچھے سے زمین اور آسمان ہے جن کے دلوں میں قیامت کا خوف اور ڈر پیدا ہوا ہے ہمارے اندر نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں میرے بھائیوں یہ بڑی خصوصیات جمعے کی ہے اور جمعے کے کچھ آداب ہیں آداب بھی بڑے اہم ہیں وہ آداب کیا ہے نمبر ایک آپ نے ساتواں اختصار کے ساتھ جمعے کے دن جو ایمان پہلا ادب کیا ہے جمعے کے دن اول وقت آنے کی کوشش کرو اول وقت آپ نے ساتھ رمایا جو ایمان اچھی طرح سے گسل کیا اور نہ کر کے اول وقت مسجد میں آیا ہاں، مر رہا مر رہا جمعہ نہا کر کے دھل کر کے اول وقت جمعے میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کے اول وقت آنے کی وجہ سے اللہ فکان نما فقاندن اللہ تعالیٰ کیا ایک اونٹ کی قربانی کا جو ثواب حاصل کر لیتا ہے وہ مر رہا اور دوسرے ٹائم پر آیا دوسرے گھڑی میں آیا دوسرے ساتھ میں آیا پکان نما کر ربا بکرتن اس نے ایک گائے کی قربانی کا جو ثواب حاصل کیا آپ نے ساتھ مایا جو تیسری ساتھ میں آتا ہے وہ انسان ایک بکرے کی قربانی کا جو ثواب حاصل کرتا ہے اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے وہ ایک مرغ کی قربانی کا ثواب پر ہے اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈے کی قربانی کا جو ثواب دیتے ہیں یہاں تقیدہ خرج امام جب امام اٹھیا اور ممبر پر آنے لگا حضرت الملائکہ الذکر فرشتے جو دروازوں پر کھڑے تھے جنہیں مسجد دروازے تھے ہر دروازے پر کرامت فرشتے قلم اور کاغذ دفتر لے کے نوٹ کر رہے تھے فلا انسان اس وقت آیا فلا اس کے بعد آیا فلا اس ٹائم آیا سب لکھ رہے تھے جیسے خطیب کہنے کے لیے چل چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ماتے ہیں فوراً وہ سارے فرشتے سفات ہی اپنے دیوان کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ بھی اندر آ جاتی ہے اب جو باہر سے آئے اذان ہونے کے بعد ان کا آئے تو لیکن اس مخصوص ڈائری اور کتاب کے اندر ان کا نام نہیں درج کیا گیا میرے بھائیوں وقت آنے کی کوشش کرو یہ بڑا اونچا کام مرتبہ ہے نمبر دو بڑی فضیلت ہے آپ نے ساتھ رما من میں فواہ اس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا حد امکان کوشش کرو سردی ہو یا گرمی سفر میں ہو ہر میں اچھی طرح سے غسل کر کے آؤ پھر گسل کرنے کے بعد آپ نے شاس رمایا لبیسا لباس ہی جو اس کے پاس سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے جمعے کے مسجد میں آنے کے لیے اس کپڑے کو پہنتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تو اللہ سب کچھ مزاج بدل گیا ہے نا وہ کون سا کپڑا کہتے ہیں جو سلیپنگ ڈریس کیا کہتے ہیں ہاں؟ ہاں، نائٹی ہاں؟ میرے بھائی یہ لباس پہن کر کے چلے آئے اب سوچ کی بات ہے اگر کوئی رولا پر بھی جانا ہوتا تو اس نائٹی کو پہن کر کے جانے میں اپنی توہین سمجھتا تھا تو جمعے کے مقدس دن اور جمعے کی نماز پڑھا تو بستر ہمام والا جو لباس تھا اس کو تو پہن کر کے آیا آپ شاس فرماتے ہیں سارا ہی جتنا اچھا سے اچھا لباس ہو اس کو پہن کر کے آیا نمبر تین آپ وہ مسم تی بھر ہی خوشبو لگا کر کے آیا نہا کر کے آیا اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر کے آیا خوشبو لگا کر کے آیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ساتھ را تم مرا ہے مسجد پھر مسجد میں داخل ہوا تو ایسا نہیں بولے مجھے فریک بہن اسنین ایسا نہیں کیا کہ آیا تو بعد میں اور گھس کر کے سب مکمل ہے جگہ نہیں ہے بس آپ تھوڑا سا پلیز پلیز پلیز تھوڑا سا تھوڑا سا کہیے گھس گیا اس کو بھی تکلیف اس کو بھی تکلیف آر برم جو فرق بین اس نے سب سے بیٹھے تو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا اول بتایا آئے پہنچا اور بعد میں جہاں اس کو اچھی طرح سے جگہ مل جاتی ہے وہی وہ بیٹھا ہے اور دو آ کر کے کیونکہ کچھ لوگ ہیں ہم تو الحمد للہ کتنا بھی لیٹ جائے اگر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں بڑا کامیاب سمجھ رہا ہے باپ بیس بار سمجھ رہا ہے میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہوں اور نبی نے کیا سمایا وہ فرق بہن اس نے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں کہا رہنے دیتا ہے آپ نے ساتھ سمایا یہ آدمی ان آداب حدود اور ان تمام چیزوں کو اپنا کر کے اچھا لباس اچھا غسل اچھی خوشبو اول وقت اور آنے کے بعد دو آدمیوں جدائی نہیں کرتا جو انسان شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا آپ نے ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے وہ زیادت ہفتے کے بعد بھی تین دن کا گناہ اور معاف کر لیا کیوں بھائی ایک نیکی کا بدلہ دس ہے کم سے کم دس اے اللہ اکبر یہ بڑی فضیلت ہے اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو آپ نے جمعے کا آداب آداب سنے جمعے کے فضائل سنے اور جمعے کی خصوصیات سن لیا اور جمعے میں حاضری کے جو سب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا لیکن کبھی کبھار لوگ آتے ہیں اور سارا اجر ثواب ختم کر دیتے ہیں اللہ اس بدبختی سے بچائے آپ نے ساتھ میں اے لوگوں سن لو جو انسان جمعے کے دن مسجد میں آیا بیٹھا ہے من حس من ل... من لگا بلحسات رمایا مسل خسا فقط لگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو پرانے زمانے مسے کچی ہوتی تھی آپ نے ساتھ رمایا خطیب خطبہ دے رہا ہے جمعہ ہو رہا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور جامع میں بیٹھے بیٹھے وہ انسان اگر پتھر اور مٹیاں رمل اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا تو سمجھ جاؤ اس نے پورے جمعے کا سارا جو سواب ختم کر دیا میرے بھائیو آج مسجدیں پکی ہیں کوئی قالین سے کھیل رہا ہے کوئی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے کوئی اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے اگر آپ نے خوشو خوشو اپنے اندر نہ کیا اور لایانی چیزوں مشغول ہو گئے آپ کا سارا سواب جمعے کا بیکار ہو جاتا ہے اسی لیے نبی رہتے رہے تھے خود بانٹ رہے تھے آپ نے دیکھا یہ صاحب آئے ہیں بعد میں اور آگے بڑھے آ رہے ہیں میرے بھائیو آگے جس کو نہ اول وقت آئے اور جو لوگ اول وقت آتے ہیں ان کا فریدہ یہ ہے کہ جب تک اگلی سبوں میں جگہ ہے کہاں مہربانی وہ پیچھے نہ بیٹھے سب جب پوری ہو جائیں تو آخری سب لگائی جائیں کچھ لوگ آتے ہیں اول وقت اور بیٹھتے ہیں پیچھے اور کچھ لوگ آتے ہیں آخری وقت میں اور بیٹھنا چاہے ہیں آگے آپ نے ساتھ فرمایا آپ خطبہ دے رہے تھے دیکھا ایک سانس چلے آ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر کسی کو دھکے دیا ادھر کسی کو دھکے دیا نبی سامنے ساتھ یا یا فلان فلان اجلس فقط رہا اللہ کے بندے جہاں جگہ لی ہے وہیں بیٹھ جا فقط تو نے نمازیوں کو بہت ہی تکلیف دے دیا اس لیے کندھوں دیتے ہوئے آنے کی کوشش نہ کریں میرے بھائیوں شوق ہے جذبہ ہے وقت ہو بعد میں آنے کندھوں کو کچلتے فراتے ہوئے کپڑوں کو روندتے ہوئے اور ان کے تھکے دیتے ہوئے اگر آپ آتے ہیں تو نبی فراستہ فرماتے اللہ اکبر من منساخا رکھا بن جو انسان بلا وجہ لوگوں کے کموں کو اور کپڑوں کو ان کے ہاتھوں اور بدن کو روتا ہوا آگے آ ہے اس نے اپنا ٹھکانا جمعے ہی کے دن جہنم میں بنا دیا اس اپنے آپ کو بچاؤ یہ جمعے کے چند آداب ہیں اور فضائل اختار کے ساتھ کیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق کے ساتھ فرمائے ہم نے جو بیمار کو نہ فرمایا جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو خطرناک بیماریوں میں ہیں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہم لوگ دعا کرتے ہیں ان کو کلی نہ فرما جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ہم نے جو بھائی ہیں بھولے بھٹکے ہیں سراط مسکیم سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سراط مستقیم سے فرما دے جو دین سے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کر دے ارحال عالمی دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تعالیٰ ظالموں کا مقررہ خود تو کر لے اللہ انا جالو کا فی نور ہے وہ رومی کا شرور ہے عباد اللہ رحم کم اللہ ان اللہ امر بل ادل احسان و عیسا عید القربا و جنہا انل فاشا ولمن کرے ولبک یہ کم لال لکم تذکرون ود قر اللہ جد قرکم ود اوہ یسریب لکم ورد اللہ تعالی اکبر اللہ اکبر ش